حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا پھر اسے احتلام بھی ہو گیا اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی اجازت ہے کہ میں تیمم کر لوں انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تم کو پانی پر قدرت حاصل ہے چنانچہ اس نے غسل کر لیا اور مر گیا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا اللہ انہیں ہلاک کرے انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا بے شک آجز یعنی جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھے رہتا موسا کو شک ہوا کہ یا کا لفظ بولا یا یاسب کا مانا دونوں کا پٹی باندھنا ہے پھر اس پر مزہ کرتا اور باقی سارا جسم دھو لیتا سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو چتیس